سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے عطا بن ابی رباح نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آیت علم طرۂ اللّینہ بدلو نعمت اللہ کفرہ میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو